پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زبر یا یہاں پہ آپ ملازم فرما رہے ہیں دو الفاظ سمیع عزیز اب ارشد فرمائیے قاعدہ کون سا ہے ان دونوں الفاظ میں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مداح ہو رہا ہے سبحان اللہ کھینچیں گے اس سے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں اب اس کے اندر یہ جو لفظ ہے جو اب پڑھ رہے ہیں ہم یہ تو قواعد کا مجموعہ ہے آئیے اسے پڑھتے ہیں پڑھیے حمزہ واو پیش او حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صاحب اللہ سیاح افلاق صلی تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہو اس وقت حضور پر نور یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روزہ دار ہوں تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی ساد عادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ ہاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والا علی کوا صحاب یا نور اللہ مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء و السلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نقل فرماتے ہیں اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درو شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب وبارک وسلم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور الحمدللہ آپ نے پچھلے سلسلوں میں حروف مفردات یعنی الف سے لے کر یا تک اسے سیکھا ان میں کن سات حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے یہ سیکھا کہ انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے حرکات پڑھی کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں تنوین پڑھا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں پھر ان سب کے مجموعے کو ملا کر ایک تختی آپ نے پڑھی اس کے بعد سلسلہ ہمارا شروع ہوا تو آپ نے حروف مدہ الحمد للہ سیکھے کہ حروف مدہ تین ہے الف واو اور یا اس کے ساتھ آپ نے کھڑی حرکات پڑھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور اس کے بعد حروف لین آپ نے یہاں پر سیکھے کہ حروف لین دو ہیں واؤلین اور یا لین اور ان تمام چیزوں کو جتنا کہ آپ سیکھ چکے ان سب کو ملا کر اس کا مرکب سبق نمبر دس یہ ہم نے تین سلسلوں کے اندر اسے پڑھا اور ہر جگہ پر ہم نے امپلیمنٹ کیا کہ آیا یہاں پر مدہ ہو رہا ہے یہ یہاں پر لین ہو رہا ہے یا کھڑی حرکات ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو آپ نے بھی دہرایا امید ہے انشاءاللہ شاء آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہوگا آئیے آج سے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی سبق نمبر گیارہ یہ انشاءاللہ شاء اللہ شروع کریں گے اپنے مدنی قاعدے یہ آپ کھول لیجئے اور اس کے اندر سبق نمبر گیارہ صفحہ نمبر اٹھارہ اسے کھول لیجئے سبق نمبر گیارہ صفحہ نمبر اٹھارہ یہ کھول لیجئے ہمارے اسلامی بھائی کو بھی آپ تھوڑی سی کوشش فرما دیں اور ان کو بھی سبق نمبر گیارہ کھلوا دیں جی تو مجھے مجھے اس ٹائم بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین کہ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس میں دیے گئے مدری پھولوں کو آئیے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو مدری پھول ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں یہ علامت اس وقت اسکرین پر بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں یہ بتائیے جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں ایک بار اور دوہرائیے جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا ہے جس حرف پر جزم ہو کیا کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ انشاءاللہ بھی اللہ آپ اس تختی کے اندر پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس حرف پہ جزم ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا یا تیسرا مغنی پھول بیان کیا گیا کہ حمزہ ساکینہ یعنی جب بھی حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے جیسے حمزہ حمزہ زبر آ حمزہ زیر حمزہ حمزہ زیر ای حمزہ حمزہ پیش او آ ای او یہ انشاءاللہ شاء اللہ جہاں پہ تخمین آپ پڑھیں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم دہرائیں گے تو حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ کس طرح پڑھنا ہے ایک بار پھر تعریف کس طرح پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شاء اللہ یاد کر لیں گے کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو تو کس طرح پڑھا جائے گا دے کر اسے ہم پڑھیں گے اچھا یہاں جو ہم نے حروف سیکھے ہیں جیسا کہ آپ پچھلے بار حروف مستعلیہ سیکھ چکے ہیں حروف مدہ سیکھ چکے ہیں حروف لین سیکھ چکے ہیں آج کی اس تختی میں جو حروف سیکھ رہے ہیں کہ جس پر آپ کو بہت دل جمائی کے ساتھ جس پر غور و خوص کرنا ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہے حروف قلقلہ کون سے حروف ہے وہ آپ لوگ بھی دوہرائیے کون سا حروف ہے مدری چینل کے ناظرین دوہرائے کون سے حروف ہے حروف کل کلا یہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر حروف کلا حروف کلکلا پانچ ہیں کتنے حروف کلکلا پانچ ہیں حروف کلکلا پانچ ہیں ٹھیک ہے قوف تو با جیم دال اب میں دوہراتا ہوں آپ میرے ساتھ دوہرائیے حروف کلکلا کتنے ہیں پانچ کون کون سے قوف تو با جی حضرت آپ اچھا فرمائیے کہ حروف کلکلا کتنے ہیں حروف کلکلا پانچ ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے اللہ کسی کے سبحان اللہ کہہ دیجیے اچھا یہ بتائیے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ حروف کلا کون کون سے ہیں قوف تو با جیم دال ماشاء اللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتے ہیں جی دال جی تو آج ہم یہ کون سے حروف پڑھ رہے ہیں آپ بتائیے ان حروف کو حروف کلکلا کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف کلکلا کتنے ہیں آپ ارشاد فرمائیے حروف کلکلا پانچ ہیں ماشاء اللہ قوف با جیم دال ماشاء اللہ امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ یاد ہو گیا ہوگا کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں تو با جیم دال اور آگے تحریر ہے کہ ان کا مجموعہ ہے قطب کیا مجموعہ ہے قطب قطب قطب جدین دیکھیے یعنی اس میں قطب جدین اگر آپ جو لفظ اسکرین پر بھی آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو قطب جدین میں پہلا لفظ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے چوتھا اور پانچواں اور یہ پانچوں کے بعد کون سے حروف ہیں حروف یعنی اگر آپ نے یہ لفظ یاد رکھ لیا قطب جد تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو حروف قلقلہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے تو اگر آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے قطب سبحان اللہ جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ و جل کے ذکر کی نیت سے کہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ تو آج تو چلیے سبق پہلا دن ہے اور آپ دیکھ کر بھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں یہ کیا کریں گے بغیر دیکھے ہو ان شاء اللہ چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں نا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ابھی ہم نے کلکلا پڑا عروف کلکلا کلکلا آخر کلکلا کے معنی کیا ہے آئیے سیکھتے ہیں کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں دیکھیے مدنی پھول میں تحریر ہے قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو صرف ان پانچ حروف میں خوف تو با جیم دال ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے اب اس کا عملی نمونہ یہ انشاءاللہ جیسے یہ تختی شروع ہوگی نا تو آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں اگلا مدنی پھول پڑھتا ہوں جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا یعنی جب یہ پانچ لفظ اوف تو با جیم دال ان پانچوں الفاظ کے اوپر جب جزم ہوگا تو کلکلا اچھے انداز سے اسے ظاہر کر کے ہمیں پڑھنا ہے آخری مدنی پور اس سبق میں حروف کلقلا اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں جیسے کون کون سے لفظ میں تا تا اس کے علاوہ بتائیے اور سعود میں اس کے علاوہ بتائیے دال زا اور رو میں بود اور دال میں کاف اور خوف میں ہا اور ہا میں حمزہ اور آئی یہ وہ عروف ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں امید مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہوں گے کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کے اندر ہمیں فرق رکھنا ہے اب کلکلا کیسے ہوگا یہ تختی شروع ہوگی ان شاء اللہ آپ سیکھ جائیں گے سب سے پہلا لفظ تا بتائیے کیا یہ حروف کلکلا ہے ذرا سب مل کے بتائیے یہ حروف کلخلا نہیں ہے اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات تھوڑا سا بابا سے بلند پڑیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ سب مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ تا پیش ات ات ات ات کہ دیکھیے یہاں پہ آواز رک گئی ٹھیک ہے نا دوبارہ پڑھیے ات ات ات ات ات اب اگلا لفظ کون سا ہے نہیں اگلا لفظ کون سا ہے اور تو کس میں سے حروف سے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ تو کس میں سے حروف ہے اب دیکھیے اب یہاں پہ کلکلا کرنا ہے ان شاء اللہ اب آپ کو پتا چلے گا کلکلا کس طرح کرنا ہے پڑھیے حمزہ تو زبر حمزہ تو زیر حمزہ تو پیش ات ات ات ات اب فرق سمجھ میں آ گیا تا پہلا لفظ کلکلا نہیں ہے کس طرح رہے ات ات ات پڑھیے دوسرا لفظ تو کلکلا ہے کس طرح پڑھ رہے ات ات ات اب جان گئے اس کو آواز میں جنبش ہوگی اور آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی یہ ہے حروف خلقلہ اب انشاءاللہ شاء اللہ مزید ہم پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ زا زا زبر از از زیر دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ میں سے کسی اس ٹائم ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی آ رہی ہے مجھے بتائیے زا حروف کلکلا میں سے ہے نہیں تو اس میں ہوئی آواز تھوڑا نکالیں حمزہ زا پیش از از از از از ماشاء اللہ اب جو ہے نا وہ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کون سا ہے رال اور رال پڑھتے ہوئے زبان کی نوک دانت کی نوک سے ٹکرائی اب دیکھیے حمزہ رال زبر از حمزہ زال زیر از حمزہ زال زیر از حمزہ زال پیش از حمزہ زال از از از از از از اب سمجھ گئے ٹھیک ہے اب آئیے را را کون سے حروف میں سے حروف حروف کلکلا میں سے نہیں لیکن حروف مستعلیہ میں سے یعنی اسے موٹا پڑھنا ہے اب کس طرح پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیے حمزہ و زبر او وہی اس میں بھی وہی ہے کہ زبان کی نوک دانت کی نوک سے ٹکرائی حمزہ و زیر حمزہ اوزا حمزا ویش اوزا آگے پڑھیے حمزہ سا زبر حمزہ سا زبر اب یہ سا بھی کیا ہے پڑھتے ہوئے دانت کی نوک زبان کی نوک دانت کی نوک سے یہ تینوں لفظ ساتھ لکھے ہوئے رال رو اور اس کے بعد ہاں اب اسے بھی یہ پڑھنا ہے اور یہ حروف کلکلا میں سے نہیں ہے حروف کلکلا میں سے نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیے ان تمام الفاظ کو پڑھتے ہوئے جنبش نہیں ہو رہی آواز لوٹتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے حمزہ سا زبر حمزہ سا سا زیر حمزہ پیش اب یہ سین ہے لیکن کیا سین حروف قلقلہ میں سے ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زبر حمزہ سین زیر زیر اس حمزہ سین پیش اس حمزہ سین پیش اس اس اس اس اس کے بعد والا کون سا لفظ ہے بہت سواد قسم کے حروف ہے موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے پڑھیے حمزہ سود زبر اوس حمزہ سود زیر اس حمزہ حمزہ سود پیش اس اس اس اس موٹا اس اس اس اب یہ دیکھیے سا سین اور سود تینوں میں فرق رکھنا ہے میں تینوں کو باری باری پڑھتا ہوں انشاءاللہ فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا پڑھیے از اس اس یہ کیا پڑھا ہم نے ٹھیک ہے سا صحیح اچھا دوسرا آپ کیا پڑھیں گے سین کیا پڑھیں گے پڑھیے اس اس اس اور تیسرا کون سا ہے سود کیا ہے سود اس کو پڑھیے اوس اس اس موٹا پڑا ٹھیک ہے اب اگلا لفظ کون سا بتائیے مل کے کیا دیں دال دال کس میں سے حروف ہے اب کل کلا کس طرح کرنا ہے دیکھیے حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اب حمزہ دال زیر اب حمزہ دال پیش اد حمزہ دال پیش اد اد اد اد اد اد سمجھا پہلا کون سا لفظ آیا تھا حروف مستلیہ کا جو پہلا اوپر لفظ آیا تھا کون سا تھا کس طرح پڑا تھا ات ات ات پڑھیے اب کون سا لفظ آیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کون سا لفظ آیا حروف مستالیہ میں سے مدنی چینل کے ناظرین بتائیے کون سے میں سے حروف مستعلیہ ماشاء اللہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے لیکن پڑھنا اسے موٹا ہے ٹھیک ہے حمزہ دود زبر اوزا زبان کی کروٹ یہ اوپر دانت کے اوپر جائے حمزہ دود زیر از نہیں کوئی کلکلا کر رہا ہے کلکلا نہیں کر رہا حمزہ زیر ہاں آواز رک جائے گی موسے کلکلا نہیں آواز لوٹتی بھی محسوس نہیں نہ ہو باد پیش اب اب دیکھیے چونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے اس لیے آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تو آج ماشاءاللہ یہ آپ نے اتنا سیکھا نا تو آج بھلے سبق چھوٹا ہے ہمارا آپ گھبرائیے نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سبق مکمل پڑھ لیں گے مجھے بیٹے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین تو ان شاء یہاں تک آج سبق مختصر ہمارا رکھتے ہیں جس کے اندر ہم نے بنیادی چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ کون سی حروف آپ اسے مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں ایک بار پھر دیکھیے حروف کلکلا آج ہم نے کیا پڑھا حروف کلکلا حروف کلکلا کتنے ہیں پانچ کتنے ہیں پانچ با جی دال اور ان کا مجموعہ کیا ہے قطب اور آپ نے آپ کو جیسے میں اگلے سلسلے میں پوچھوں کہ یہ بتائیے کلکلا کسے کہتے ہیں یہ کلکلا کرتے وقت کیا ہوگا تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ کلکلا کے معنی یہ ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی کیسی محسوس ہوگی کیا محسوس ہوگی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی ٹھیک ہے ان شاء اللہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان شاء اللہ اب آپ اس ٹائم بھائی آپس میں تکرار فرما لیں آج آپ نے دو حروف کلکلا میں سے دو حرف پڑے کون کون سے اور دال ٹھیک ہے اب دوہرا لیجیے اس ٹائم بھائی آپس میں تھا گبرسل مدری چینل کے ناظرین بھی ان شاء اللہ کہ دورائی کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوگا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 اپ اپ اپ یہ اب تو پڑھا تو یہ کیا ہے تو کس میں سے حروف حروف ہے روفے میں اللہ کے ذکر کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجیے جی حضرت اب دوڑائی ماشاء اللہ اب ایز از نہیں یہ تو آپ نے زو پڑھ دیا از از از دوبارہ از از از ہاں یہ جو پہلے آپ نے جو پڑھا تھا نا وہ تو اب لفظ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالی دہرائیں گے جی حضرت آپ دہرائیے نہیں آپ نے کوئی خلا کر دیا از اوز ٹھیک ہے اگلے آگے پڑھیے سمان لگا دیجیے جی حضرت اس کے بعد والے اس طرح آپ دہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اس اس اس اس اس نہیں سود ہے اس اس اس نہیں یہ تو آپ بھی کلکلا کر رہے ہیں آپ سین دوبارہ پڑھیے اس اس اس ٹھیک ہے اب سود آئیے اس اس اس نہیں اس اس اس اس جی آپ پڑھیے حضرت یہ آخری جو سطر ہم نے پڑھی وہ آپ دہرائیے اد اد بابا سے بولن اد اد اد یہ کیوں پڑھا آپ نے اس طرح یہ یہاں پہ اردو کلکل آ رہا ہے ہاں اس لیے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو سبحان سبحان اللہ جی، اللہ دیجیے جی اد اد ماشاء اللہ تھوڑا بہت کو پور اور سبحان اللہ گئی ماشاء اللہ تو اللہ تبارک وطالع ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ شاء جو بقیہ سبق رہ گیا اسے پڑھیں گے صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں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 ترى ترى في خلق الرحمن من فارجع البصر البصر البصر هل ثم ارجع كرتين خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين جان لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس إلا في ضلال كبير وقالوا لو لنا نسمع ونعطل ما كنا من أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحصا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مصرة وأجر كبير

يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقلب ما

برائے کریم یا رحم الرحمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہماری اور جتنے اس وقت مدنی چینل پر اسلامی بھائی ناظرین موجود ہیں مولا تبارک و تعالیٰ سب کی تنگ دستیاں داریاں ناچاکیاں قدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما شیخ دریکت امیر علیہ سنت کی حفاظت فرما ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہ رحمد رحم الرحمین لا الہ الا اللہ اللہ اللہ محمد رسول صلی علیہ وسلم